الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعش الله ورسوله فقد ظل وغضى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله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 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نام الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب اشرح لي لي صدري ويسر امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من وتم الشياطين واعوذ بك رب ان يحذرون اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صنع اور مدح ستائش جیسے اس کی عظمت و جلال کے شاعن شاہ ہے صلاۃ السلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و صلاح صلاۃ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وہ منگیوتے اللہ رسول جو اللہ رب العزت کی فرم برداری کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کرے فعودائی اللہ کا ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا اپنا کرم فرمایا من النبیین صدیقین و شہدائی و وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل کیں وہ انبیاء کرام ہیں اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں وہ حسن کا رفیقہ اور صحبت و مصاحبت اور رفاقت کے لیے یہ سب سے بہترین لوگ ہیں گویا کہ دین اسلام کتاب و سنت پر عمل اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو قیامت کے دن جنت میں انبیاء کرام کی صحبت نصیب ہو جائے اور صدیقین کا ساتھ نصیب ہو جائے اور شہداء اور صالحین کی رفاقت اثر آ جائے حسن عرائی کا رفیقہ جس شخص کو کیا مت کے دن نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کی رفاقت نصیب ہو گئی یہ بہترین رفاقت ہے اس سے اچھی کوئی رفاقت نہیں اور وہ انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو ان سے محبت کرتے ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں جو ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں اور جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ایسے ہی گزرے جیسے ان کی زندگیاں تھیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اس کا طویل ہے غالباً بیان بھی ہوا یہاں کیا اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم آپ سے اداس ہو جائیں گے آپ تو بہت اونچے مقام پہ ہوں گے اور ہم کہیں بہت دور دراز چھوٹے مقام پہ ہوں گے آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں آپ سے ملنے کو جی چاہے گا آپ کی صحبت میں بیٹھنے کو دل چاہے گا تو کیا کریں یعنی کہ جنت میں جانے کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنی حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے دوری کا غم ہے کہ وہاں اگر رسالت میں آپ کی رفاقت نصیب نہ ہوئی اداسی ہو گئی تو کیا کریں گے تو اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ آئے تو تاری میت اللہ ور رسول اللہ تو ادائی کا جو لوگ بھی جہاں بھی ہیں جس زمانے میں بھی ہیں جس علاقہ میں بھی ہیں جو بھی اللہ کی فرم برداری کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کے ساتھ جمع کریں یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اونچے مقامات دے کے نیچے مقام والوں کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصے کے طور پر فرمایا مرو ما من حب کہ انسان کیا مت دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس جیسے عمل کرے لیکن وہ اس جیسے عمل نہیں کر پاتا ہمت نہیں ہوتی توفیق نہیں ہوتی محبت ہے چاہتا ہے کہ ویسے عمل کرے لیکن ویسے عمل کر نہیں پاتا محبت کرتا ہے اس سے آپ علیہ السلاط اسلام نے اس کے جواب میں فرمایا جوابی من حد انسان اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوں بابا کہتے تھے ہم اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ابکر سے محبت کرتے ہیں عمر سے محبت کرتے ہیں اگرچہ ہم سے ان جیسے عمل نہیں ہوتے لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گے کیا مطلب المر ما حب ولست منهم لعل الله يرزقني صلاح شاعر نے کہا کہ حب الصالحین میں صالحین سے محبت کرتا ہوں جی چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کا ہو جاؤں تمنائیں ہیں اگر تمنا سچی ہو تو اللہ تعالیٰ سچی تمنا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں بڑا مہربان ہے مولا کریم لمبی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ شخص فقیر ہے اور اس کی تمنا ہے اللہ رب العزت مجھے دولت عطا فرمائے میں صدقے کروں میں مسئلے بنواؤں میں نیکیاں کروں میں فقیروں کی مدد کروں میں مسکینوں کی مدد کروں میں فلاں نیکی کروں میں فلاں نیکی کروں پالے پلے کچھ بھی نہیں اللہ رب العزت اس کی تمنا کی قدر کرتے ہیں اسے سلامت عطا فرما دیتے اور ایک فقیر بگڑا ہوا منحرف پٹری سے اترا ہوا پلے کچھ بھی نہیں ہے چاہتا ہے کہ مجھے بڑی دولتیں مل جائیں میں تباہی مچا دوں میں دنیا کے اندر فلام برائی کروں میں فلام برائی کروں ہیں وہ بھی نہیں ہو سکا یہ بھی نہیں ہو سکا اگر کہیں دولت آ جائے تو سارے کردے اتار دوں وہ اس تمنا کی وجہ سے مجرم بن جاتا ہے کرتا وہ بھی کچھ نہیں ہے کرتا یہ بھی کچھ نہیں اس لیے تم دوں یہ دل کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کی بھی اللہ رب العزت کے یہاں قدر و قیمت ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے اس پر بھی چاہے تو حساب لینے پر قادر ہے اور حساب لینا چاہے تو لے بھی لے تو یہ تمنائیں بھی بڑی حیثیت رکھتی ہیں اور اگر انسان صالحین سے محبت کرتا ہو انبیاء سے محبت کرتا ہو صدیقین سے الفت رکھتا ہو اور شہداء سے مدت رکھتا ہو اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمناؤں پر ہی اسے یہ مقامات نصیب کر دے اور ان کی رفاقت نصیب کر دے سو نیک لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کا ذکر اذکار نیک لوگوں کی باتیں یہ حسن معاشرت کی جان ہے بندہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو معاشرے اور ماحول سے واقف ہوتا ہے جو حالات کو جانتا ہے بروں کو بھی جانتا ہے اچھوں کو بھی جانتا ہے تو ہی وہ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا اور راستہ اختیار کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اسلام میں ایسے لوگ پڑھ کر جمع ہوں گے یا جوان ہو رہے ہیں جنہوں نے جاہلیت نہیں دیکھی جاہلیت نہیں سیکھی جاہلیت نہیں سمجھی جاہلیت کے زمانے کو نہیں دیکھا میں جب ان کی باری آئے گی ان کا معاشرہ آئے گا تو اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے کم ہونی شروع ہو جائیں گی ان کو قدر نہیں ہوگی اسلام کی بندے چار قسم کے ہوتے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاہلیت بھی دیکھی ہوتی ہے اسلام بھی دیکھا ہوتا ہے جاہلیت کی برائیاں بھی دیکھی ہوتی ہیں اسلام کی خوبیاں بھی دیکھی ہوتی ہیں جاہلیت کے مظالم بھی دیکھے ہوتے ہیں اسلام کا نظام عدل بھی دیکھا ہوتا ہے اور یہ بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں صحابہ اکرام کا یہی امتیاز ہے یہی خوبی ہے کہ انہوں نے دونوں زمانے دیکھے ہوئے تھے اسی لیے ان کو اسلام کی قدر تھی اور جاہلیت بھی بدترین اپنے دور کی بدترین بلکہ پوری انسانی تاریخ کی شاید سب سے بدترین جاہلیت تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے متصل پہلے یہ زمانہ دیکھا ہوا تھا صحابہ اکرام اور پوری انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ اور سب سے عظیم شخصیت ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی ان کو نصیب ہوئی تھی اسی لیے دنیا کے چنے ہوئے لوگ وہی تھے ان کو قدر تھی اسلام کی ان کو احساس تھا کہ کتنی گندگی سے نکلے ہیں کتنی جہالت سے نکلے ہیں کتنے ظلم سے نکلے ہیں کتنے اندھیروں سے نکلے ہیں کتنی برائیوں سے نکلے ہیں اللہ رب العزت نے کتنا اعزاز رسیم کر دیا ہے کہ ابو جہل کی حکومت سے نکل کر محمد رسول کی حکومت میں آ گئے کیا بات ہے تو ان کو احساس تھا اس احساس نے ان کو سالہ بنا دیا اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو جاہریت کی پرواہ نہ اسلام کی پرواہ جہاں گئے ویسے ہو گئے جس ماحول میں گیا اسی ماحول میں ڈل گئے کوئی پرواہ نہیں ہے بروں کے ساتھ گئے تو برے ہو گئے نیکوں کے ساتھ گئے تو نیکے ہو گئے انسانیت ہے ہی نہیں جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں چرتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف برائی دیکھی ہوتی ہے جاہلیت دیکھی ہوتی ہے گناگار معاشرہ دیکھا ہوتا ہے ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں دوسرے ماحول کی طرف دیکھتے ہی نہیں اسی کو پسند کرتے ہیں اسی کے گن گاتے ہیں اسی کی تعریفیں کرتے ہیں ہمارے ماحول میں بھی ہے جنہوں نے اسلام کا خوبصورت نظام کبھی دیکھا ہی نہیں کے صحابہ کے معاشرے کو کبھی پڑھا ہی نہیں سیرت النبی کا کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا خلافت راستہ کے نظام کو کبھی نظر اٹھا کے دیکھا ہی ان کو یہ پتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کا معاشرہ بڑا خوبصورت معاشرہ ہے چوبیس گھنٹے اسی کے گن گاتے حتہ نو دخلو حجر دخل تو وہ اگر وہاں کوئی بدترین برائی ہو رہی ہے تو سر نکالی کرنے کی کوشش کرتے حضرت محمد الرسول وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تم پچھلے لوگوں کی ایسے نکالی کرو گے ایسے نکالی کرو گے کہ بلش قدم قدم اسی کے مطابق چلو گے کہ وہ کسی کی بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تم بھی اسی میں داخل ہونے کی کوشش کرو اس قدم نکالی دماغ میں سوار ہو جائے تو کتنے ہی ایسے کام ہیں کہ جدت پسند لوگ یورپی معاشرے سے متاثرین یہود و نصارہ کے معاشروں کو پسند کرنے والے کرتے ہیں نظر آتا ہے کہ مصیبت میں بڑے ہوئے ہیں لیکن نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے کہ انہوں نے سلاف نے راستہ کے خوبصورت نظام کو دیکھا ہی نہیں سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ ہی نہیں کیا نبی علیہ سات اسلام کی پاکیزہ اور آسان زندگی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں جو دیکھا ہے اسی کو پسند کرتے اور چوتھے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف اسلام دیکھا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ان کو غلط معاشرے دکھائے ہی نہیں وہ اسی میں بلکہ جوان ہوئے اور اللہ نے یہ بھی توفیق دے رکھی ہوتی ہے کہ اس کی خوبیوں کو مانتے ہیں اس کی خوبیوں کو جانتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرما رکھی لیکن سب سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دونوں معاشرے دیکھے ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے دونوں معاشرے دیکھے ہوئے تھے جاہریت بھی دیکھی تھی اسلام بھی دیکھا اسی لیے ان کو اسلام کی قدر تھی بیٹھ جاتے آپ اس میں باتیں کرتے جاہریت کے زمانے میں جو حماقتیں ہوا کرتی تھیں ان کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت فرما الحمد للہ ساری اس تاریخ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نواز دیا جنت کی راہ دکھا دی ہدایت کا راستہ دکھا دیا صحابہ اکرم روتے بھی ہنس میں بھی جہریز کے زمانے کی باتیں ہنسانے والی بھی ہوتی تھی روزانے والی بھی ہوتی تھی کہ انسان کس طرح ذلت اور رسوائی کے گڑے میں جا کے جب دین سے دور ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اور لمحے لمحے جگہ جگہ اس کا ذکر بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کس قدر عزت بخش دی ہمیں کس قدر ضلع سے نکال کر بہترین مقام عطا کر دیا ہے اور ان میں سے جن لوگوں کو جتنی زیادہ جاہلیت اور زیادہ اسلام دیکھنے نصیب ہوا اتنے ہی وہ زیادہ بلند و بالا خلفائے راشدین چاروں کے چاروں زمانہ جاہلیت بھی دیکھا ہوا تھا اسلام کا زمانہ بھی دیکھا اور بکر عمر نے تو طویل جاہلیت دیکھی ہوئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صحبت بھی عطا کر اور صحبت بھی ایسی عطا کی اسلام سے ایسا نوازا اسلام کی ایسی نوازیں ہوئی اسلام سے اتنا گہرا تعلق ہوا کہ اسلام میں سب سے اونچے مقام پر پائے گئے خلافت سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا اور یہ خلافت خلافت کی کوئی حیثیت نہیں اصل حیثیت اس بات کی ہے کہ خلیفہ رسول اللہ ہے ایک تو خلافت ہے حکمرانی ہے ایک حکمرانی بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی محمد کریم علیہ صلاحت اسلام کے ابو کے صدیق و خلیفہ تو رسول اللہ اکیلے خلیفہ کہلانا پسند نہیں کرتے تھے اکیلے خلیفے سے اس بات کا شائبہ ہوتا ہے کہ شاید اپنے آپ کو حکمران سمجھتے خلیفہ تو رسول اللہ کا معنی یہ ہے یہ مفہوم سمجھتے تھے کہ میں کچھ نہیں ہوں حضرت محمد الرسول کے احکام پر عمل کرانا میری ذمہ داری اس کے سوا میں کچھ بھی نہیں اس لیے کہتے بھی تھے بلکہ پہلے خطوں نے یہ بات کہی تھی نما نمتوں میں وہ رسول کریم دنیا سے تشریف لے گئے امام الانبیاء کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرتے تھے اب امام الانبیاء چلے گئے ہیں ان انا متبع و مبتد میں قانون سازی کرنے والا نہیں ہوں میں قانون بنانے والا نہیں ہوں میں محمد کریم علیہ السلاط اسلام کے چھوڑے ہوئے قانون پر عمل کرنے اور کرانے والا ہوں میری جاتی کوئی حیثیت نہیں اور ساتھ یہ بھی کمال ہے مہربانی اور کمال ہے ہے فرماتے دھیان رکھنا میرا میرا دھیان رکھنا جب تک میں سیدھا چلوں میری فرما برداری کرتے رہنا اور جب میں ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کر دوں یہ حکمران کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی تعالی عنہ عنہ رضی اللہ کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میری فرما برداری کرنا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کراؤں تو میری فرما برداری کرنا میری فرما برداری نہیں یہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور جب میں ذرا ٹیڑا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کر دیں اللہ اکبر تو بک صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی کہ زمانہ جاہریف بھی طویل ترین زمانہ ملا اور اسلام کا بھی طویل زمانہ ملا اور ایسی عزت نصیب ہوئی کہ حضرت محمد کریم علیہ رہے و اسلام کے سب سے قریب ابو کے صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی سات اسلام کی دنیا سے جانے کے بعد امام الانبیاء کے ممبر پر ابو کے صدیق کھڑے ہوئے امام الانبیاء کی گدی پر ابو کے صدیق بیٹھے امام الانبیاء کے خلیفہ بلا فصل ابو کے صدیق قرار پائے اللہ رب العزت نے آسمان سے فیصلہ کیا محمد الرحی وسلم صحابہ اکرام کو تعلیم دے گئے صحابہ اکرام کو سمجھ آ گئی اور انہیں ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو تسلیم کر دی اور یہ کوئی ذاتی تعلقات کا کرشمہ نہیں تھا یہ ابو کے صدیق کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ودیت کی ہوئی تھی جو اللہ رب العزت نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہوئی تھیں اللہ جس کو جو بنانا چاہتا ہے اس کے مطابق ہی اسے تیار کرتا ہے بری تسنا اعلیٰ آئینی پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی تربیت کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اسے پالتا ہے اگر کسی سے اونچا کام دینا ہوتا ہے کسی حوالے سے بھی دیکھو کسی حوالے سے بھی دیکھو اور بکر صدیق سب سے آگے نظر آئے عقل و دانش کے حوالے سے دیکھو تو سے کے کر تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا علم فہم کے حوالے سے دیکھو تو بکر کے صدیق سے بڑھ کر تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا شجاعت اور بہادری کے حوالے سے دیکھو تو اس بوڑھے سے آگے تمہیں کوئی نظر نہیں آئی انتہائی ضرورت مند تھے اور اکل و دانش کی انتہاس کی جیسا کہ میں نے عرض کیا خدا کاری اور جان ساری حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان قربان کرنا آپ علیہ اسلات و اسلام کے لیے ہلا ہو جانا یہ وہ کسی صدیق پہ ختم تھا کسی اور نے وہ کارنامے سر انجام نہیں دیے جو ان صدیق نے کارنامے سر انجام دیے دلی دماغی طور پر اپنے آپ کو تحریر کیا ہوا ہے اپنے افسار اور خیالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے ڈرے ہوئے حضرت محمد وسلم کے سانچے کے لیے جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ سوچتے ہیں میرے خیال کو آپ سوچتے ہیں وہ صدیق کسی دیکھ بھی وہی سوچتے ہیں سوچیں بھی ڈانچے میں ڈلی ہوئی ہجرت کے اندر آپ کی دہائیاں آپ کی دانش مندیاں سامنے آئیں آپ کی جانساری بھی سامنے آئی آپ کی فداکاری کاری سامنے آئی آپ کے مال خرچ کرنے کا جذبہ سامنے آیا پورے خاندان پر پر آپ کی سنت پہ لگانے کا جذبہ بھی سامنے آیا اور صلاح حدیبیہ کے موقع پر بھی اس کی طرف یہ رات میں اشارہ ہو چکا نبی علیہ صاحب السان جو سوچتے ہیں جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہ اس سے ذرا بر انحراف نہیں حضرت عمر آئے گرم سرد ہوئے نبی صاحب صاحب نے جواب دیا انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں ربی میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا اور میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا اللہ اکبر پھر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا غصہ کفار پر تھا کفار پر غصہ تھا ہمیں ڈر جانا چاہیے ان کی شرطیں نہیں ماننی چاہیے رسول اللہ نے مان لی ہے پھر ابو کے صدیق کے پاس پہنچ گئے ابو کے صدیق نے بھی وہی باتیں کی رسول اللہ نے عمر عمر یہ اللہ کا رسول ہے یہ کبھی اللہ کی نہیں کرتا اور اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا جو جو کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے اس لیے جو کہتا ہے وہ کرتے چلے جاؤ تم سکھ تو اللہ ہوا الحق جو کہتا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد جو بھی کہتا ہے حق کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ کسی دی کی سوچے ہیں نبی اسلام کے ساتھ ملتی ہے اقوال بھی ملتے ہیں افعال بھی ملتے ہیں افکار بھی ملتے ہیں کوئی چیز رسالت اللہ سے الگ نہیں ہے اس سے بڑا جانسار اور فدا کار کون ہوتا اور کسی لمحے پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے پھر بڑی بڑا امتحان تھا دانش مندی کا اہل علم کا بھی امتحان جرم کا بھی امتحان فہم و فراست کا بھی امتحان تینوں امتحانوں میں بکر صدیق کی کامیاب رہے رضی اللہ تعالی حضرت عمر بھی گبرا گئے حضرت عمر بھی گبرا گئے تلاب لے کے نکلا جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہمیں اس کی گردن اڑا دوں گا اور وہ صدیق باہر گئے ہوئے تھے واپس آئے چہرہ انور سے پردہ اٹھایا پیشانی کو بوسا دیا وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول اللہ تجھ کو دو موتیں جمع نہیں کرے جو موت ہر انسان کو آنی ہے وہ آپ کو آ گئی ہے جو ہر انسان کو موت آنی ہے وہ آپ کو آ گئی ہے اور وہ ان کو چپ کرانے کی کوشش کی وہ غصے میں باتیں کر رہے ہیں پریشانی میں باتیں کر رہے ہیں چپ کرانے کی کوشش کی حضرت عمر چپ نہیں ہوئے حضرت صدیق نے اپنی بات شروع کر دی لوگوں نے حضرت عمر کو چھوڑ کے بکر کی باتیں چھوڑنا شروع کر دی

اس سے پہلے بھی رسول آئے دنیا کے اندر پھر چلے گئے رسول آئے اور چلے گئے یہ بھی آئے اور چلے گئے اللہ اکبر یہ دنیا کو آنا جانا ہے افہم ماتا ہوں کسل ان کلب تم اللہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم دین کو چھوڑ کر واپس مڑ جاؤ گے جہاز کی طرف مڑ جاؤ گے وہ میں قلب اللہ فرض اللہ سیاح جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا وہ اللہ اور رسول کا کچھ نہیں بگاڑے گا بگاڑے گا تو اپنا ہی بگاڑے گا بس حضی اللہ شاکرین شاہ کے لیے کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ ہے وہ تو حی اللہ المت ہے وہ تو عبادت کرتا رہے جو محمد الرسول کی عبادت کرتے تھے امام الانبیاء کی دنیا سے چلے گئے صدیق کی یہ تقریر سنی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ایسے معلوم ہوا کہ ایس زندگی میں پہلی بات سنی علم اسی کا نام ہے رسا لگا لینا یاد کر لینا یہ علم نہیں ہے علم اس بات کا نام ہے کہ جب ضرورت ہو اس وقت دلیل کا یاد آنا اس کا نام علم اس کا نام علم ہے بندہ پیدل چلتا رہے پیسے نہیں ہے پاس گھر جا کے جیب رو دی تو جیب کے اندر پیسے ہو اس سے بڑا بیوقوف کون ددائی اس بات کا نام ہے کہ جھوٹ کے وقت چیز یاد آ جائے کہ میرے پاس ہے علم اس بات کا نام ہے کہ جھوٹ کے وقت علم یاد آ جائے دلیل یاد آ جائے اور وہ کہ صدیق کو یاد آئی اور سوال یاد آئی صحابہ نے کہا ایسے لگا جیسے زندگی میں پہلی بار یاد رضی اللہ تعالی عنہ اور جرم کا یہ عالم کہ دنیا کا سب سے بڑا محبوب سب سے بڑا رفیق سب سے بڑا ساتھی سب سے قریبی ساتھی جس کے بغیر لمحہ نہیں گزرتا وہ دنیا سے گیا ہے ہوش قائم ہے وہ کسی کی تندرست توانا ہے سب میں برداشت کرنا بھی بہادری کا کام ہے بڑی بہادری کا کام ہے سدمے برداشت کرنا رسول اسلم کا سمان ہے سبر اندر سدمت اولا جب چوٹ لگے جب صدمہ پہنچے اس وقت بھی صبر کرنا سب صبر یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ تو سب کو صبر آ جاتا ہے غصہ اندر اپنے آپ کو قابو رکھنا غم کے اندر اپنے آپ کو قابو رکھنا یہ بہادری ہے نہ سب سدی تو بسرا کسی کو گرا لینے والا پہلوان نہیں ہوتا پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو کر لے بہادر وہ ہوتا ہے جو غمی کے اندر اپنے آپ کو قابو کر لے تو وہ کسی دیگر بہادری کا ثبوت بھی دیا ہے علم کا ثبوت بھی دیا ہے اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے راستہ اختیار کیا دہائی کا ثبوت بھی دیا عقل مندی کا ثبوت بھی دیا اور پھر پتہ چلا کہ ثقیفہ بنی سائدہ میں انصار جمع ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کہ نظام حکومت پر کنٹرول کیسے کیا جائے امام الانبیاء کے بعد خلافت ہمارے پاس ہونی چاہیے یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہونے والا ابو کے صدیق عمر کو ساتھ لیا راستے میں ابو بیدہ بن جرا مل گئے ثقیفہ بنی سائدہ پہنچے راوی کہتا ہے ابو کے صدیق نے وہاں جو گفتگو کی ثقیفہ بن ساحدہ میں حضرت ساتھ گفتگو کر رہے تھے ان کو چپ کرا حضرت ابو کے صدیق نے جو گفتگو کی وہ کمال گفتگو تھی لفظ کے کہ جو لفظی رم الم نے زندگی بھر انصار کے مناقب میں کہا تھا ساری حدیث ابو کے صدیق نے وہاں بیان کر کتنے بڑے عالم تھے حدیث کے رضی اللہ تعالی کوئی منقمت جو ابو کے صدیق حضرت عمر حضرت محمد وسلم نے زندگی بھر انسار کی بیان کی تھی ساری من سارے فضائل انسار کی بیان کر دی اور وہ خطبے کے تو بتایا کہ تم بہت کچھ ہو بڑی اہمیت کے حامل ہو بڑا اونچا مقام ہے تمہارا لیکن مت بھولو کہ مہاجرین ہم ہیں پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں مشیبر کا ساتھ دینے والے ہم ہیں جب ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا اس وقت ہم ساتھ تھے اس لیے نحن العمرا انتم الوزرا اللہ رب العزت نے مہاجرین کو اونچا مقام دیا ہے انصار کو دوسرا مقام دیا ہے امیر ہم ہوں گے وزیر تم ہو بڑے طریقے سے مجھ کنٹرول کیا اور فطرہ برپا ہونے کو تھا ابو کے صدیق کی دانش ابو کے صدیق کے علم ابو کے صدیق کی جرت اور ابو کے صدیق کے علم کی بدولت اللہ رب العزت نے مکمل طور پر فطرہ ختم کر دیا اور بال اتفاق ابو کے صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول اللہ منتخب کر لیا گیا اور سب نے ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر دی اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھرے اللہ ان سے راضی ہو وہ انسان وہ اللہ سے راضی ہو اللہ ان سے راضی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بابا توفیق اللہ بلّہ علیہ وسلم الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب اشرح لي لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب رب اعوذ بك بك من الشياطين واعوذ ان يحضرون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على على ابراهيم ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد اللهم بارك محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم چلنگانترل نتر ہن پورن میلری رب نشرنا گورونا ویسو راسنا سی امر نو سب دامنا ون سورنا کورمیل کا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحيم حضرات اکرامی اللہ حکم الحاکمین نے اپنا دین اپنے بندوں کو اپنے انبیاء کے ذریعے دیا ہے اپنی کتابیں اپنے انبیاء کے ذریعے نازل کی اپنے صحیفے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائے اس لیے دنیا کا ایک بڑا ہی بدبخت گروہ اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ انسانوں کو انبیاء کرام سے بدزن کر دیا جائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طوفان بدتمیزی ہے نبی علیہ صاحب السلام نے تو زندگی کے بعد کسی کو تکلیف نہیں دی اس لیے دشمنی نبی علیہ صاحب اسلام کے ساتھ نہیں ہے اصل میں دشمنی اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ نے بھی یہی کہا سائن ہم ڈاوی کر دیں گے بلاکنال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرا انکار نہیں کرتے تجھے تو بڑے اتفاق مانتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں راستہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ تجھے برا بلا اس وقت دنیا بھر میں جو کچھ بھی امام الانبیاء کے خلاف کہا جاتا ہے مقصد اس کا انسانیت کو اپنے خالق سے دور کرنا ہے کہ بندے اپنے رب سے دور ہو جائے واسطہ ختم ہوا تو تعلق ختم اللہ کے ساتھ بندوں کا تعلق انبیاء گرام کے ذریعے ہے انبیاء کو نکال دیا جائے اللہ سے تعلق ختم ہو جائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین آپ نے اصلاۃ سے پوری انسانیت تک منتقل کس نے کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس لیے دنیا کا ایک اس کام پہ لگا ہوا ہے کہ انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو صحابہ کرام سے بدن کر دیا جائے اگر صحابہ کرام ٹھیک نہیں ہے اگر صحابہ کرام درست نہیں ہے تو پھر دین بھی سارے کا سارا مشکوک ہے دین اسی وقت قابل اعتماد ہوگا جب عمر عثمان علی اسلام مبشرہ بشرا بیت رضوان اصحاب بدر صحابہ کرام قابل اعتماد ہے تو دین قابل اعتماد ہے صحابہ کا اعتماد نہیں ہے تو دین بھی قابل اعتماد نہیں ہے اس لیے کہ پورے کا پورا دین صحابہ اکرام کے ذریعے آیا ہے اور اگر ان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پورا دین مشروب ہو جاتا ہے مقصد دین کو مشروب قرار دینا ہے اور نشانہ صحابہ اکرام ہے اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انسان جیسے سیر کا مطالعہ کرتا ہے جیسے قرآن پڑھتا ہے ویسے صحابہ کی سیرتوں کو بھی پڑھے ویسے صحابہ کے کردار کو بھی سامنے رکھے ان پر بھی اطمینان کا اظہار کرے ان سے بھی محبت کا اظہار کرے

اللهم عزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم عزد السلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين امل اللهم إنا نشكو إليك ذوف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللہ ملا تقل نہ برد بھی کبلا تہ لکھنا بیازا بھی کباسی نا قبر اللہ عم سم مغی سم مریم مری نا فن گربار گراج اللہ ادا دک بلاد کب بہائی سر رحمت کبای برد کنم اللہ گئے سم مغی سم مریم مریم نا فیح گربار آج لر ربنا اغفر لنا ذنوبنا في وثبت وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اللهم اشفنا اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واشف مرضانا ومرضى المسلمين الباس رب الناس واشف سشن شافي لا شفاء شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم احفظنا من بين نام ومن خلفنا وعن وعن وعن وعن شمائلنا شمائلنا اللهم احفظنا من بين ومن ومن خلفنا وان نئی مانی شمائنا سوکی نا ونکا ل